عبد الملک بن امیر نے یہ روایت بیان کی اتیا نے کہا انہوں نے میرے زیر ناف سے کپڑا ہٹایا اور پایا کہ میرے بال نہیں ہو گئے ہیں تو مجھے قیدیوں میں شامل کر دیا سننے ابو داود حدیث نمبر چار ہزار چار سو پانچ